بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم من الذي يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين کچھ آداب ہوتے ہیں دعا کے حضرت حکیم علوم اتھان رحمۃ اللہ نے آداب دعا کے بارے میں پوری کتاب ہی کی ہے اب کیا ہوں میں بتاؤں اللہ جل شان ہوں بہت مہربان ہے بہت ہوں ما يفعل الله بعذابكم تم شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اللہ کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگیے میں دینے کے لیے تیار ہوں سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ فی نے قریب بدا دَعَانِي اگر کوئی تمہیں پوچھے کہ میں قریب ہوں پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہ میں بہت قریب ہوں تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں اتنا قریب ہوں اکرب من حبل الورید تمہاری رغی حیات ہے نا اس سے بھی میں قریب ہوں اب علماء جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ان سے پوچھے اللہ وہ مالک ہے رب العالمین جل جلال ہو امن امال ہو وہ مالک ہے اکرم الاکرما ہے اور رحیم الرحمہ ہے وہ عیوب ہیں غافل ضم ہیں قابل توب ہیں کہ بس اگر نہ مانگتے ہم تو خفا ہوتے وہی ایسا مالک ہیں کبھی دیکھا کہ کوئی شیخ نے آپ کو کہا کہ اگر تم کیا کہتے ہیں ویجز کو انکریز کرنے کے لیے نہیں مانگ تنخواہ بڑھانے کے لیے نہیں مانگتے تو میں خفا ہوتا ہوں وہ تو یوں چاہتے کہ انکریز یعنی کم ہو اللہ وہ مالک ہے کہ اگر نہیں مانگتے تو ناراض تھے اب کیسا مانگنا چاہیے بس دو زانوں سے بہتر ہیں یہ سنت ہے اب نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے اب نہ کیا کہ ناخون کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ میرے ہاتھ نہ میں نقے میں کچھ گندگی لگی ہے یا وہ بس اپنے دل سے مانگے سب نذرانے لے کے آئے ہیں میں دل لے کے آیا ہوں میں دل لے کے آیا ہوں یا دل مجھے لے کے آیا ہے دل سے مانگیے اور ایسا بنائیے اپنے آپ کو کہ بس میں رو سکے تو روئے لیکن اگر نہیں ہو سکتے تو رونے کی صورت بنائیے حضور حدیث میں آتا ہے تو اخلاص کے ساتھ جو بھی زبان دعا اس وقت انعام بطور انعام ہے تو یہ موقع ہے قبولیت کا وقت ہے مانگنے کا وقت نہیں کہ مانگنے کا کوئی سلیقہ ہے مانگنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے پہلے حمدسنا کیا جائے جیسے کہ سور فاتحہ میں پہلے حمد سنا کیا جائے پھر اپنے آپ کو بالکل کار سمجھ کر معافی مانگنی تو بتائب ہونا چاہیے پھر مانگے اپنے لیے مانگے امت کے لیے مانگے ساری دنیا کے لیے مانگے دنیا کے لیے مانگے آخرت کے لیے مانگے دل صاف ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ مانگنا چاہیے جو بھی مانگے گی ان شاء اللہ قبول کرے گا ان شاء اللہ قبول کرے گا اور اگر اس دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں ضرور وہ ذخیرہ بن کر تیار ہیں جس کے بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے نا اسی طرح تیار تو وہاں آدمی کہے گا جب کے انعامات وہاں ملیں گے دعا کی جو انعامات عوض ملیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ خدا یا اللہ اللہ میاں ایک بھی دعا نہیں منظور ہوتی دنیا میں سب میرے لیے ادھر کے لیے رکھ رکھ دیتے آپ تو اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ آخر میں حضرت مدنی رحم علیہ رحمٰ کی طرح بس ان کا مثال کہ بس آخر میں پانچ دو تین دو منٹ دو منٹ چپ ہو جاؤں گا پھر جو دل میں آئے وہ مانگے جو زبان میں جاپنیز میں مانگے چائنیز میں مانگے فرانسیسی میں مانگے انگلش میں مانگے اللہ تعالیٰ سب زبان کو جانتا ہے ہمارے ہمارے کمپیوٹر کیا ہے اللہ رب العزت وہ عظیم الشان ہیں کہ اگر ساری دنیا سارے انسان ساتھ مل کر مانگے ہر مختلف زبان میں مختلف ممالک میں تو اس وقت بھی اللہ سب کی سنتا ہے بیک وقت یہاں تو کہتے ہیں کہ ویٹ اے منٹ پھر تمہاری باری آتی ہیں وہاں تو بس کنیکشن اللہ کے ساتھ اور کنیکشن دل کے ساتھ ہوتا ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحدا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان الابد الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغیر عمد سبحان من بسط الارض على ما انجمد سبحان من خلق الخلق واساه عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينسى احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان الملك والمل الملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والجلال والکمال والبقاء والثناء والزیاء والنعماء والعلاء والہدی والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ربنا ربنا اغفر اغفر لنا لنا ذنوبنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على على القوم الكافرين وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واتنا ما وعدتنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب انك انت الوهاب انك انت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ثبتنا إلى صراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا رب اغفر واعفو رب اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم نور قلبي بعلمك واستعمل بدني بطاعتك وبارك وسلم عليك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم رنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إيمانا بك وتصديقا بكلماتك ووفعا بحدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك ومن النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اعوذ بعفوك من عقابك واعوذ و من سخطك واعوذ بك منك جل وجهك لا أحسي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا توهنا وعاتبنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تعثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم نحيته منا فحيي على الإسلام ومن توفيت مِنَّا منا عَلَى الْإِيمَانِ اللهم اللهم اللهم اللهم اغفره اغفره وارحمه وارحمه وسكنه وسكنه في في في الجنة الجنة الجنة الجنة اجعل قبره روزة من رياض إن ربنا آتنا الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وادخلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وزرية طيبة اللهم ربنا خبلنا من أزواجنا وزرياتنا كرة عون واجعلنا للمتقين إماما أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من المسلمين رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم إنا نسلك الجنة النعيم اللهم إنا نسلك حسن الخاتمة اللهم إنا نسلك راحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب اللهم ذني تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذل عرشك اللهم ربنا اطوی لنا نورنا واخفر لنا إنك على كل شيء قدیر يا اللہ يا اللہ ہم گنہگار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے یا تو ہم ہم کو سب سب کو اور سارے مسلمانوں کو ساری دنیا کے مسلمانوں کو مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے اوپر دل وزر فرما جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے یا جوانی میں بڑھاپے میں یا اللہ پرائیویٹ میں پبلک میں رات میں دن میں جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں ان سب کے ہم مغفرت چاہتے ہیں توبہ تائب ہوتی ہے سچے دل سے ہم کو توبہ اگر ہم توبہ آپ ہماری توبہ آپ منظور نہیں کریں گے قبول نہیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے یا اللہ اس دنیا میں بہت فتنے آ رہی ہیں آگے بھی بہت بدتر سچویشن حالات آ رہے ہیں یا اللہ ہماری پیری ہماری جنریشن کو حفاظت فرما ہمارے نوجوان کو حفاظت فرما یہ سب سے بڑی فکر ہے یا اللہ اس لیے یہ ادارے قائم کیے گئے ہیں سب ادارے ساری دنیا کے دارالعلوم کو اور مکتب اور مدرسہ کو تو قائم فرما دشمنوں کے نظر ان کے اوپر ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما ان کے حفا غیبی مدد فرما یا اللہ ہماری رحم فرما کرم فرما مدد فرما نصرت فرما عنایت فرما شفقت فرما محبت فرما مہربانی فرما مغفرت فرما یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو ایمان اور قائد کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے گھر والے جیسے ہمارے ساتھ جو رہتی ہیں ان کی حفاظت فرما جو بیمار ہیں ان کے کا ملا عادلہ مطمئن فرما فرما یا اللہ جو تکلیف میں ہیں جو بھی تکلیف ہو ان سب تکلیفوں کو حل فرما ان کے مسئلے کو حل فرما ان کی تکلیفوں کو دور فرما ہم سب پریشان ہیں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں پریشان نہیں کبھی مالی کبھی ودنی کبھی تندرستی جو بھی ہو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے بہتر یا یعنی اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی مدد فرما ہم سب کی نصرت فرما یا اللہ ہمارے جو آنے والی جو نسل ہیں ان کی حفاظت فرما اتنے فتنے آ رہے ہیں اتنے گناہ ہو رہے ہیں یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما اور ان لوگوں کو ہدایت فرما یا اللہ پہلے مسلمان پر حملہ ہوا تھا ہوتا تھا اب اسلام پر حملہ ہو رہا ہے اللہ پہلے کہ قرآن پر کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا اب قرآن کو یہ لوگ چینج تبدیل کرنے چاہتے ہیں یا اللہ تو اپنے قرآن کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما صلحاء کی حفاظت فرما ساری دنیا میں مجلس ذکر اور دارالعلم کو قائم فرما اور ان کو حفاظت فرما علماء کو یا اللہ اس دنیا میں قائم رکھ یا اللہ ان کے علوم میں مزید ترقی عطا فرما ان سب کو ہمت دے ان سب کو طاقت دے قوت دے تقویت دے تاکہ وہ آگے چلے آگے بڑھے یہی راستہ ہے ہماری حفاظت کا ہمارے دین کا حفاظت کا اور اس دین کو قائم رکھنا ہے یہ کار نبوت کو چلانا ہے قیامت تک پہنچانا ہے یا اللہ جو باقی آ رہے ان سب نسل نسلوں کو ہر فتنوں سے حفاظت ہوا دجال کے فتنوں سے حفاظ فرما یا جج ماجوج کے فتنوں سے حفاظ فرما ہم کو عذاب قبر سے حفاظ فرما یا اللہ عذاب حشر میں حسان فرما اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما بغیر حساب داخل فرما جہاں نہ موت ہیں نہ فوت ہیں بس آرام کی زندگی ہیں جنات و عدن تجری من تحت الانہار و خالدین فیہا ابدا اس اللہ لیکن ہم نہیں پہنچ سکتے ہمارے اعمال بہت کمزور ہے ہم نہیں پہنچتے ہمارے اعمال سے تیرے فضل کرم سے ہم پہنچ سکتے ہیں تیرا فضل کرم سے ہم پہنچ لگ سکتے ہیں اب تک تو چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے یا اللہ کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے صرف تیر فضل کرم سے ہم تیرے فضل کو چاہتے ہیں ہم بھکاری ہیں ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں ہمارے ساتھ نوجوان ہیں معصوم ہیں ہمارے ساتھ برے ہیں ہمارے ساتھ ہر بیمار ہے ہر لوگ جتنے آئے ہیں اپنی دلی تمنا کے لیے کیا ہیں ان سب کی تمناؤں کو جائز تمناؤں کو تو قبول فرما اللہ یسر امورنا و

رام کو بھی نہیں آتا مانگنا بھی نہیں آتا الفاظ بھی نہیں نکلتے جو زبان سے مانگا وہ بھی قبول فرما جو دل میں آیا وہ بھی قبول فرما جو بے مانگے بھی قبول فرما غیروں کو تو محروم نہیں رکھتا تو اپنوں کا کیا کہنا لوگ کا کیا اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میرے والد ماجد تک مونا اسماعیل حاجی واری لاجپوری اور میرے شیخ حضرت مرشد عالم مونا صاحب نقمندی کے درمیان میں جتنے انبیاء کرام آئے ہیں صحابہ کرام آئے ہیں تابعین طب تابعین صلف صالحین علماء دین محدثین مفسرین محققین مفقہین جتنے گزرے ہیں ان سب کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے اخباروں کو منور فرما ان کا جلد جنت و فرما ان کو ہر گری ہر لمحہ ہر وقت جزائے عطا فرما درجات کو بلند فرما ان کے فیض کو ہم, ہم کو پر پہنچا اور برا اور ہم کو ان سے مستفید اور مالا مال فرما ان کو رفیق اعلیٰ کے ساتھ اٹھا اور حضیرت القدس میں جگہ عطا فرما جز اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسلك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين برحمتك يا رب